سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے کہ ہم اللہ کی کتاب تورات میں یہ بات پاتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلمان بھی اس میں جب کہ وہ نماز میں ہو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا کہ اس گھڑی کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول نے سچ فرمایا واقعی اس کا وقت مختصر ہوتا ہے ابو سلمہ نے کہا میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ گھڑی کا وقت کون سا ہے انہوں نے کہا یہ دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے میں نے کہا یہ تو نماز کا وقت ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں بے شک جب مسلمان آدمی نماز پڑھ کر اپنے جائے نماز میں نماز ہی کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے حدیث نمبر ستائیس سو سات مسند احمد